حضرت عطا بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا ان میں سے ایک نے شفاعت والی حدیث سنائی اور دوسرا خاموش بیٹھا تھا اس صحابی نے فرمایا فرشتے آئیں گے اور سفارش کریں گے تمام رسول علیہ السلام بھی سفارش فرمائیں گے پھر انہوں نے پل سرات کا ذکر کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے گزروں گا پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کر کے فارغ ہو جائے گا اور جنہیں آگ سے نکالنا چاہے گا انہیں نکالنے لگے گا تو فرشتوں اور رسولوں کو سفارش کرنے کا حکم دے گا تو انہیں ان کے سجدوں کے نشانات سے پہچانا جائے گا کیونکہ آگ انسان کے ہر عز کو جلا دے گی مگر سجدے والی جگہوں کو نہ جلا سکے گی چنانچہ جہنم سے نکال کر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ ایسے خوبصورت اگیں گے جیسے سیلابی کوڑا کرکٹ میں دانا اگتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکتالیس